وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد دینی ماں اور بہنوں ہم نے خطبے کے موضوع کی مناسبت سے صورت فرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بڑی مشہور اور معروف ہے اور تقریباً بہت سارے ساتھیوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوگی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے اسلامی آداب بتائے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور شامل جس کی خوبیاں دونوں ہیں کامل بھی ہے اور شامل بھی ہے زندگی کے ہر شعبے زندگی کے ہر معاملے کا ہر اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھا ہے یہاں تک کہ جہاں آپ کو روز نماز کے آداب روز آداب روز نماز کے طریقے سکھلائے ہیں وہیں آپ اپنے گھر سے نکل کر کے دس قدم یا بیس قدم دس بیس کلو میٹر تھوڑا یا زیادہ اگر راستہ راستے راستہ چلنا شروع کرتے ہیں راستے پر آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے فضل و کرم کیے ہیں کہ ہمیں راستے کے بھی آداب چلنے پھرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں سَلَامًا رحمان کے اللہ تعالی کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے تبادوں کے ساتھ ادب کے ساتھ وقار کے ساتھ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وہ تکبر اور کمر و غرور کرتے ہوئے کبھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر نہیں چلتے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے سینا تان کر کے اکڑ کر کے اور چالاکی کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ بڑے ادب و احترام بڑے تواب و الفت و محبت کے ساتھ چلتے ہیں اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں ولا تمش شفل ارد مرخا ان کل تخر کل ارد ولن تب لغل جدال تولا اے میرے بندی یہ میری بنائی ہوئی زمین ہے اس زمین پر چلنا تو کبھی اکڑ کر کے نہیں چلنا تکبر کے ساتھ نہیں چلنا کمر اور غرور کے ساتھ نہیں چلنا اللہ تعالیٰ کا بندہ متوازے منقصر مزاج آج بھی ان کے ساری کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ چلنا کیوں تو اگر اس زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے کمر و غرور کے ساتھ تو یاد رکھ انقل تخر کل اردا تیرے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کے باوجود اتنی طاقت تیرے اندر نہیں ہے کہ تو پیر پٹتے تو زمین پھٹ جائے بلکہ تیرا پیر ٹوٹ جائے گا ج کتنا سینا تان کر کے اکڑ کر کے چلے گا لیکن پہاڑ کو دیکھے گا تو پہاڑ اس سے اوپر ہی نظر آئے گا اس لیے ہمیشہ تباد ان کے ساری کے ساتھ چل ایسے ہی رب العالمین راستے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیک لوگ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ راستے پر چلتے ہیں تو راستہ چلتے ہوئے ان کے اندر برابر بد اخلاقی بد کلامی بدتمیزی نہیں ہوتی بلکہ بڑے ہی شرافت کے ساتھ چلتے ہیں اسی صورت الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اپنے محبوب بندوں کا جو ایک وصف اور نیک بندوں کی خوبی بیان کی ہے اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے وہ ادا مرو مرو کے اگر کسی بیکار و فضول چیز کے قریب سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اس بری چیز یا بیکار چیز کے سامنے کھڑے ہو کر کے کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے بڑے تواد ان انکساری ساری ادب و احتنام اور اسی طرح سے شرافت اور بیکار کے ساتھ گزر جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے ہر امام بخاری رحمت اللہ نے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ باقی تو تمام محدثین نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اے میرے صحابیوں اور اے مسلمانوں تم راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو کبھی راستوں میں نہ بیٹھ جاؤ روڈوں پر آ کر کے کنارے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ نہیں بیٹھا کرو ذرا سوچو یہ راستہ چلنے کے لیے ہے نیک لوگ چلتے ہیں عورتیں چلتی ہیں مائیں اور بہنے جا رہی ہیں بوڑھے بزرگ جا رہے ہیں بیمار اور نگڑے لونے جا رہے ہیں ان کا استحدا ان کا مذاق اڑانے کے لیے گزرتی ہوئی عورتوں پر نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے روز شرافت کے ساتھ چلو اور نہ روڈ پر بیٹھ کر کے تماشا نہ کرو اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے جب منع فرمایا خبردار ایاکم والجلوس على الطرقات راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو اطمینان کرو خبردار راستوں میں نہیں بیٹھو ہے جب آپ نے حدیث بیان کیا منع کیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں کے لیے بڑی مجبوریاں ہیں گھر چھوٹے ہیں کھڑکیاں نہیں ہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے اگر ہم لوگ گھر گھر میں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ہوا سے محروم ہو جاتے ہیں گرمی کی شدت ہے پریشانی ہوتی ہے اندھیرا رہتا ہے اس لیے ہم لوگ باہر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں کہ کچھ دیر بیٹھ کر کے ہوا کھودی کر لیا کریں آپ تمہارا فائن ابھی تم ان لڑ اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو ان روڈوں پر اور پھرتے راستوں پر اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو فائن ابھی تم ان اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو اس وقت تک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یہ حق کا حق کہا جب تک کہ راستے کا تم حق نہ ادا کرو بیٹھو تم روڈ پر راستے میں بیٹھو لیکن شرط یہ ہے کہ تم راستے کہاں ادا کرو شہاد نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کے حقوق سنا ہے رسول کے حقوق سنا ماں باپ کے حقوق معلوم ہے معلوم ہے بیوی بچوں کے حقوق ہمیں معلوم ہے پڑوسیوں کے حقوق ہمیں معلوم ہے نوکروں اور غلاموں کے حقوق میں نے سنا ہے لیکن آج تو آپ یہ فرما رہے ہیں ان سارے حقوق کے ساتھ بھی تمہارے اوپر حکومت ہے یا رسول اللہ راستوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا راستے کے حقوق کے ہیں اللہ اکبر غض البشر غض البشر وقف الادا ورد السلام اللہ اکبر آپ نے ساتھ یہ پانچ حق ادا کرو اس حدیث میں راستے میں بیٹھنے اور راستے پر کھڑے ہونے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گفتگو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ہوتے ہیں راستے کے پانچ حکموں کی سبھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک آپ نے شاپنا غد البصر اپنی نگاہیں نیچی رکھو یہ راستے کا حق ہے راستے پر کھڑے ہونے ہونا اگر تمہیں ضروری ہے اور تم مجبور ہو راستے پر کھڑے ہونے کے لیے تو اس شرط کے ساتھ راستے پر کھڑے ہو کہ نگاہیں تمہاری نیچی ہو ادھر ادھر نگاہیں تمہاری پھرتی نہیں رہنا چاہیے گزرتی ہوئی ماں اور بہنوں پر کسی کی بیٹیوں پر خبردار تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے اگر تم راستے پر بیٹھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے راستے کا ادا کرو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو چلتے پھرتے لوگوں کے جسم جسم میں لباس میں شکل صورت میں کیریکٹر اور اخلاق میں نگاہ فاؤ فاؤ کر کے دیکھو اور ان کے نقائص اور علوم اور ان کی برائیوں کو ڈھونڈتے پھرو کہ حق نہیں ہے راستے کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ نے رد البشر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو لیکن ہمارا یہ نوجوان اور ہمارا یہ بھائی کیا کہے گا اگر نگاہیں نیچی رکھنی ہے تو گھر ہی میں بیٹھنا دیر کرتا نگاہیں اگر نہیں روکے تو آدمی سے باہر بیٹھنے کا مقصد ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے سب سے پہلا حق ہے رد البشر دوسرا حق ورد السلام وقف فن ادا آپ راستے میں بیٹھے اگر مجبور ہیں تو گزرنے والوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے کسی کو یہ جانا پہنچائیں نہ اپنے زبان سے نہ اپنے آنکھ سے نہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے نہ اپنے ہوٹوں کے اشارے سے بربادی ہے انسانوں کے لیے کہ گزرتے ہوئے لوگ اپنی نگاہوں سے تانا دیتے ہیں مہتی لے کر کے ان کو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہی بھی سنائی ہے تو دوسرا حق ہے میرے بھائیو اگر راستے پر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو وقت فل اضا گزرنے والوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہمارے جانب سے نہیں پہنچنا چاہیے نمبر تین آج فرمایا ورد السلام ورد السلام گزرنے والا اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں اگر گزرنے والا کوئی سلام کرے تو کہیں آپ آپ اس کے سلام کا جواب دیں سلام کا جواب دینا یہ راستے کا حق ہے لیکن شرط یہ ہے مصیبت یہ ہے نہ گزرنے والا مسلمان نظر آتا ہے نہ بیٹھنے والا مسلمان سمجھ میں آتا ہے یہ ہی سے ادا کرے اپنا حلیہ اپنی شکل و صورت اپنا کردار اپنی وداقت ہم نے اس طرح سے دیوار رکھی ہے کہ ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک اسلام ہمارے اندر نظر نہیں آتا اب گزرنے والا بچارا سلام بھی کرنا چاہے تو کس سے سلام کرے اسے یہ پتا نہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے کافر ہندو نہیں ہے مسلمان بھائیو ہو اپنی شکل صورت اپنی وجہ اپنے اپنے کردار کو اس طرح سے بناؤ کہ ہوا انسان دیکھ لے کہ ہمارا یہ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا اب آپ پر فرد ہے یہ راستے کہا کے لیکن افسوس افسوس وہ جانے تم ہو نسارا نصیب فرمائے چوتھا حق میرے بھائیو نبی روکا صاحب نے ساتھ فرمایا الامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اگر آپ بیٹھے ہیں راستے میں کوئی انسان نیکی میں کوئی کوتا ہی کر رہا ہے تو آپ اس کے پر فرد ہے راستے کنڈلی آخری اور پانچواں حق آپ نے ساتھ بنایا وہ نہیں کر اگر آپ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں چلتے آپ لوگ کچھ برائی کچھ من کر دیکھتے ہیں گناہ کا کام ہوتے ہی نہیں دیکھتے ہیں کسی پر ظلم زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو راستے کا حق یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں آپ نے فرمایا اگر کہ نہیں ادا کر سکتے مسجد میں نہیں بیٹھا راستے میں نہیں بیٹھو میرے بھائیو اسلام نے ہمیں راستے کے بڑے آدھار گزرگاہوں کے بڑے آدھار اور بڑے حکام بیان کیے ہیں حضرت امام احمد بن حمد امام مسلم رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جلیل القد صحابی ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ممکن ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے اور میں زندہ رہوں یا میں زندہ رہوں آپ کی وفات ہو جائے اور ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے اس لیے یا رسول اللہ دلنی اللہ بھی آج اس مجلس میں آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل کوئی ایسی نیکی بتا دی جو برابر ہمیں اجر سوال ملتا رہے اور ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں سوال کرنے والے جلیل القت صحابی ابو برزار سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے ساتھ بنایا اگر تم اپنے روز نماز اپنے حج زکات اور اپنی ہجرت اپنے ایمان اور اپنے اسلام اتنی ساری قربانیاں دے دینے کے بعد اگر تم چاہتے ہو ثواب اکٹھا کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے تو تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں وہ کیا ہے میرے بھائیوں مسلمین مسلمان بھائیوں کے راستے میں اگر کوئی تکلیف دہلی پڑی ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دینا یہ بہت بڑا عمل ہے نہ صحیح صحیح اے اے ایک ایک مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دکھلایا جنت جنت جنت دیکھی تو تو تو کے اندر دیکھا رائی رائی یا یا میں نے نے مجھے اللہ دکھائی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ایک مرد موبی جنت میں چاہتا چاہے ہے نہ کہیں اس کو نو انجری ہے نہ کہیں کہیںنوہ دخول ہے پیغمبر ہے نہ رسول ہے نہ شہید ہے نہ مجاہد ہے نہ تحجد گناہ ہے ایک دیندار مومن بندہ ہے اور اتنا اونچا مقام میں نے اس لیے اس کو دیا ہے کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ایک مطلب اٹھا کر کے پھینک دیا تھا اس لیے میں نے یہ مقام مرتبہ دیا ہے نبی رہے میں ساتھ کماتی ہے اے اس نے بے دل احمد دیا ہے آپ نے ساتھ کمایا اے لوگوں رائی تو رہے ہیں کہ دل حاصل جنہ ہم نے جنت میں دیکھا ایک بہت بڑا عالیشان درخت ہے اس کا سایہ ہے ایک مرد مومن اس درخت کے سائے میں عیش کر رہا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے چل رہا ہے ٹہل رہا ہے جہاں مرضی ہوتی ہے اس جنتی درخت کے سائے میں نظر سے گھوم رہا ہے میں نے کہا اللہ نے ساتھ بنایا ایک مرتبہ آدھی آئی تھی آدھی کے اندر ایک درخت راستے پر تھا آدھی آنے آنے پر اس درخت کی ایک شاخ راستے میں گر گئی راستہ بند ہو گیا سارے لوگ جو بھی صبح گزرتے کنارے سے گزر جاتے تھے مومن بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے گھوم کر کے جانا پڑتا ہے ایسا کیا نہ کروں سواری سوتر کر کے اس شاہ کو جس نے راستے کو بند کر رکھا ہے اس راہ اس شاہ کو اٹھا کر کے پھینک دے سواری سوترا اور اس نے اس شاہ کو کھینچ کر کے کنارے کر دیا اور مسلمانوں کا راستہ صاف کر دیا اس کی یہ نیتی اللہ رب العالمین کو العالمین نے جنت میں اتنا عالی شان سائے دار درخت اس کو عطا کیا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے راستے کو حقوق پہچاننے اور مسلمانوں کو عیدا سے بچانے کی توفیق دے اقول کو لہٰذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ راستے کے بڑے حقوق بڑے آدھار اسلام نے مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راستہ چلتے پھرتے نہ کسی کو ایزا دی جائے نہ کسی کو تکلیف دیا جائے نہ کسی کو ستایا جائے اور نہ کسی کو تیز رفتار گاڑی چلا کر کے مار دیا جائے اس پر اس رکھ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کیا ہے جس شخص نے کسی ایک مسلمان ہو مسلمان ہو ایک انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام میں کتنی ہے اس پر اس لیے اندازہ لگاؤ سورت نے کی کیا ہے اللہ تعالیٰ من کا جانا خون کیا تو یہ نہ سمجھے ایک کو قتل کیا بلکہ سمجھے اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا سدنیا اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی سمجھو اس نے سارے انسانوں کی جان کو بچایا ایک انسان کے قطر کو پوری انسانیت کے قطر پوری انسانیت کا قطر قرار دیا گیا ہے اور ایک انسان کے جان کی حفاظت کو پورے انسانیت کے جان کی حفاظت قرار دیا گیا ہے جان کی بڑی قدر قیمت ہے نبی ریکا صاحب نے ساتھ سناتے ہیں من قتل اس سورن جس نے ناحک ایک گوریے کو ایک چھوٹا سا پرندہ آتا ہے جس نے ناحک کسی پرندے کو قطر کر دیا ہے قیامت کے دن وہ پرندہ اس کی گردن کٹی ہوگی خون بہتا ہوگا اور قاتل کے سر پر سوار ہو کر کے وزیر کر کے رب العالمین کے سامنے لا کے کر دے گا وہ پرندہ اور پھر یا ربی سلحادہ فیما قتلنی یہ آپ کا بندہ ہے اس سے اسے مجھے اس نے کیوں قتل کیا تھا اسلام میں چاند کی بڑی ہی قدر قیمت ہے اسلام سے زیادہ چاند کی دنیا کے کسی اور مظاہر میں قدر قیمت نہیں ہے اسی لیے ہمارے سامنے ہمارے حکومت مرور اور دیگر تجربے کار جو ہوتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے روڈوں پر چلنے کے حدود اور جو ضابطہ متعین کرتے ہیں اس کی پابندی کرنا بے انتہا ضروری ہے اگر اس کی کسی نے خلاف ورزی کی یہ اللہ تعالیٰ کہاں مجرم ہوا کرتا ہے کیوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے ایمان والو تم اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اپنے حکمران اور ذمہ داروں کے ذمہ داروں کی اطاعت کرو اگر ملک ملک کے نظام کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے حوادث سے بچنے کے لیے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جانوں کی حفاظت کے لیے مال کے برباد ہونے سے محبوب رہنے کے لیے جو بھی قانون بنایا جائے اگر وہ قانون کتاب و سنت سے ٹکرا نہ رہا ہو تو ولی امر کے اس حکم کا ماننا ہمارے اوپر واجب ہے فرمایا تین اطاعت کو حکم دیا اللہ کے اطاعت کرو نبی کے اطاعت کرو اور اپنے ام کی اطاعت کرو اور آپ آزاد جانتے ہیں یہی خلاف روڈوں پر راستوں پر خلاف ورزی کرنے ہی کا بہت بڑا سبب ایکسیڈنٹ ہوا کرتا ہے اللہ پر ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں آپ ہم اور آپ کہتے ہیں لوگوں کو ان قوانین اور ان احکامات اور ان مشہور اور ان ضوابط کے اہتمام نہ کرنے کی بنا پر پچھلے سال اللہ اکبر جو حادثے پیش آئے ہیں سات ہزار چھ سو پندرہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ملک کے اندر اور ایکسیڈنٹ کرنے والے نہ کوئی جنات ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے نہ جانور ہے صرف ہمارا انسان بھائی ہوا کرتا ہے نیند کی حالت میں گاڑی چلانا ممنوع ہے اللہ فرماتے والا بالکل میں ایسی میرا تہر کا انسان حکومت نے اے قانون کر دیا ہے ساری گاڑیاں ادھر جا رہی ہے اور جانا واپس آنے والے گاڑیوں کا راستہ یہ ہے آپ اپنے فائدے کے لیے اور اسی پیٹ پر آپ آ جائیں جدھر سے گاڑیاں جا رہی ہیں آپ ان کی گاڑی چلائے جتنا ایکسیڈنٹ اور نقصان ہوا اور اللہ تعالیٰ کہا آپ ذمہ دار ہوا کرتے کیوں خلاف ورزی آپ نے کیا ہے آپ نے اپنا بھی جانی نقصان کیا مالی نقصان کیا اور تکلیف پہنچائی میرے بھائیوں جو اسپیڈ حکومت نے اور انٹرنیشنل قانون کے مطابق جانتے ہیں ہر گاڑی کے اندر یہ ایک عالمی جو اسپیڈ ہے جو انسان ایکسیڈنٹ یا ٹائر کے پھٹ جانے کے بعد انسان کی جان اور مال تقریباً محفوظ رہتی ہے وہ ایک سو بیس کی اسپیڈ ہوا کرتی ہے نہیں ہے اس سے ہم تمام ساتھیوں کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہمارا کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو تمہارے لیے نقصان کا ہلاکت کا اور تمہارے جان کا باعث بنے اسی لیے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہاں ہر چیز سے تبدیل کرتے ہیں اور ہر چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی اپنی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبدیل کریں کہ ضرور کا جو قانون ہے حکومت کا جو قانون ہے گاڑی چلانے کے جو اصول و ضوابط ہیں اور مقرر کیے گئے ہیں جو اسپیڈ متعین کی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کریں اگر ماں باپ نے اولاد کو نصیحت نہ کیا ہاں، تو یہ بھی اولاد کی حد تلفی ہے اور قیامت کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا تو بتا رہا تھا لوگوں کی لاپرواہی کی بنا پر تقریباً سات ہزار چھ سو پندرہ ایکسیڈنٹ ہوئے اور جس میں اللہ اکبر لوگوں کے ہاتھ کٹے پیر کٹے آنکھیں گئی سر پھوٹے ہسپتال میں ہیں ان کی تعداد بیان کی جاتی نو ہزار بتیس آدمی اللہ اکبر نو ہزار بتیس آدمی نہ کچنا آیا نہ طوفان آیا نہ کوئی بیماری آئی صرف کتنی گئی ہے پچھلے سالوں میں آج سے بارہ آدمی قبرستان جنازہ پہنچ کرے گئے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے اندر وہی موقع پر وہ ختم ہو چکی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے روز کے راستے کے آدھار وصول اور ثوابت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں الحالان ہم نے جو بیمار شفا کلیتا فرما جو پریشان حال بھائی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ہمارے علماء میں سے ہمارے علم مساجد میں سے ہمارے مشاعت میں سے ہیں ان کی طبیعت سیریس ہے خراب چل رہی ہے زیادہ بیمار ہیں انہوں نے اپیل کیا ہے کہ تمام ساتھی جینے کے وقت مل کر کے ان کے حق میں شفایت کلی کی دعا کریں یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اور مغرب کے درمیان کہا جاتا ہے قبولیت وقت کا دعا قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت بھی اپنی دعا میں انہیں

لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر اذان اذان کے ساتھ